السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ سب کیا ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقدم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم بسم خلق اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کچھ بنایا خلق الانسان من علق آدمی کو خون سے پیدا کیا اقرق وربک الاکرم پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے علم بالقلم جس نے لکھنا سکھایا قلم کے ساتھ علم الانسان ما لم يعلم انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ جانتا نہ تھا یہ کچھ آیات تھی ان کی تفسیر آپ کے سامنے آ گئی تھی سوال جی کیا سوال تھا بعد میں کر لیجیے گا کلاس کے بعد کر لیجیے گا تفسیر اور فقہ کا جو سبق ہوتا ہے اس میں سوال جو ہوتا ہے وہ کلاس کے اخیر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی صرف نحو اس میں ہر ہر بات کو سمجھنا ہوتا ہے اس لیے درمیان میں سوال کرتے ہیں تو تفسیر اور فقہ میں سوال اخیر میں کر لیا کریں یہ مسئلہ سمجھ میں نہ آئے کوئی تفسیر سمجھ میں نہ آئے آخر میں کلاس کے آخر میں انشاءاللہ شاء اللہ بال بالقلم یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ قلم کی تین قسمیں بھی آپ کے سامنے آ گئی تھی اور یہ بات آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ علم کتابت دنیا میں سب سے پہلے کس کو دیا گیا آج ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ کتابت اور وحی میں کیا مناسب لکھنے اور وحی میں کیا مناسبت ہے انسان کے ذہن میں پہلے معانی متعین ہوتے ہیں انسان کے ذہن میں پہلے معنی متعین ہوتے ہیں پھر جو قوت خیالیہ ہے وہ قوت خیالیہ ان معانی کو الفاظ کا جامع پہناتی ہے کہ اس کے الفاظ کیسے ہوں گے پھر اس کے بعد قلم کے ذریعے کاغذ کے اوپر اس کو نقش کیا جاتا ہے ان الفاظ کو پھر پڑھنے والا ان الفاظ کو معلوم کرتا ہے اور سمجھتا ہے اسی طرح وہی بھی اسی طرح ہے کہ پہلے کلام نفسی اللہ کا جو کلام تھا وہ الفاظ اور اشکال سے مبرہ تھا یعنی اس کی کوئی شکلیں کوئی الفاظ نہیں تھے پھر لوح محفوظ میں ان کو الفاظ کی صورت مل گئی پھر حضرت جبرائیل علیہ صلاح والسلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن حکیم کو ہر خاص اور عام کو پہنچایا اور انہوں نے اس کو سمجھا تو اس لیے اللہ رب العزت یہاں پر نعمت قلم کو ذکر فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتابت کی تعلیم کیوں نہیں دی گئی رب العزت نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو لوگوں کے فکر بلند و بالا بنانے کے لیے اول سے لے کر آخر تک آپ کے ایسے حالات بنائے تھے کہ جن میں کوئی انسان اپنی ذاتی کوشش اپنی ذاتی محنت سے کوئی کمال حاصل نہیں کر سکتا تھا پیدائش کے لیے صحرائے عرب تجویز ہوا اور یہ آپ پڑھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا اس لیے اہل عرب سب کے سب امیین کہلاتے تھے تو ایسے ملک اور ایسے قبائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور پھر اللہ رب العزت نے ایسے اسباب مہیا فرمائے کہ عرب کے لوگوں میں جو علم لکھنے کا سیکھ لیتا تھا تو آپ کو اس کے سیکھنے کا بھی موقع نہ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ماحول میں رکھ کر تعالیٰ نے بلند و بالا اخلاق عطا فرمائے اور آپ کو نبوت اور رسالت ہدایت فرما کر علم حکمت تربیت کا ایک غیر منقطع سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جاری فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام پیش فرمایا کہ اس کی فصاحت اس کی بلاغت کے سامنے عرب کے بڑے بڑے فصحا بڑے بڑے بلغا شعرا سب کے سب عاجز ہو گئے یہ سب کا سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے تو یہ جو فصاحت ہے یہ بلاغت ہے یہ ایک معجزہ ہے معجزہ اور آپ نے یہ فصاحت بلاغت جیسے آپ نے پڑھا کہ سارے کے سارے امیین تھے پھر ان میں ایسا فصیح و بلیغ ہونا اور پھر کتابت کا علم نہ سیکھنا تو اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ یہ ایک عظیم معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتابت کی تعلیم نہیں دی گئی پھر بھی آپ اتنے فصیح اور ہوئے علم الانسان ما لم يعلم پہلی آیت میں تو یہ ذکر تھا کہ الذي علم بالقلم صرف قلم کا ذکر تھا تعلیم کے ایک ذریعے کا ذکر تھا قلم کا ذکر تھا جو عام طور پر تعلیم کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم قلم کے ذریعے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن اس آیت میں اللہ فرما رہے علم الانسان ما لم يعلم اصل تعلیم دینے والا حق تعالی شانو ہے اگر اللہ رب العزت تعلیم نہ دینا چاہے تو قلم بھی اس کے حق میں بے سود ہے اگر اللہ تعلیم دینا چاہے تو تعلیم دینے میں وہ اللہ قلم کا محتاج نہیں وہ اللہ قلم کے بغیر بھی تعلیم دے سکتا ہے اور قلم کے علاوہ دوسرے اسباب اور دوسرے ذریعوں سے بھی دے سکتا ہے قلم کے ذریعے بھی دے سکتا ہے پہ دیکھیں علم الانسان ما لم یعلم انسان کو سکھلایا ما وہ چیز لم یعلم جو انسان نہ جانتا تھا اچھا انسان تو انسان کو وہی چیز سکھ لے جو وہ نہیں جانتا تو اس کی ضرورت کیا ہے ما لم یعلم کہ وہ نہیں جانتا تھا تو علم انسان کافی تھا انسان کو سکھلایا اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان نہیں جانتا تھا سکھلایا معل عالم کی کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان اس کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ انسان یہ اس کا اپنا ذاتی کمال ہے تو معلوم رب سے ہر انسان پر ایسا وقت بھی آ جاتا ہے جب وہ کچھ نہیں جانتا جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے ایسی حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے لا تعلمون شیئا تو معلوم ہوا کہ انسان کو جو علم ملا یہ اس کا ذاتی کمال نہیں ہے یہ سب کا سب اللہ رب العزت کا عطیہ ہے بعض مفسرین نے یہاں پر مراد حضرت آدم علیہ السلام کو لیا ہے بعض نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیے ہیں کیونکہ آدم علیہ السلاۃ علیہ السلام سب سے پہلے انسان جن کو تعلیم دی گئی وعلم آدم الأسماء كلها بات سمجھ میں گی علم الانسان ما لم يعلم اچھا جی رحمہ اللہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی کہ ابو چاہل نے لوگوں سے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری موجودگی میں سجدہ کرتا ہے یعنی خاک پر چہرہ رگڑتا ہے لوگوں نے کہا ہاں خاک پر چہرہ رگڑتا ہے یعنی سجدہ کرتا ہے تو تو ابو جہل کہنے لگا لات اور عزا کی قسم اگر میں نے اس کو ایسا کرتا دیکھ لیا تو پاؤں سے اس کی گردن رون ڈالوں گا اور اس کے منہ میں الیاز بلّہ مٹی میں رگڑ دوں گا تو اس پر آگے آنے والی آیات نازل ہوگی بات سمجھ میں آ گئی تو معلم یعلم تک پہلی وحی تھی اب اس سے آگے جو آیتیں نازل ہوئی اس کا شان نزول یہ بن جائے گا ٹھیک ہے جی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو جہن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا اور کہا کہ آئندہ اگر نماز پڑھیں گے تو ایسا ایسا کر دوں گا جیسے جیسے ابھی آپ نے سن لیا یعنی کو پاؤں سے اس کی گردن روند ڈالوں گا اس کے منہ کو مٹی سے رگڑ دوں گا الیاز تو یہ خطاب یہ جو آیات ہے ابو جہل کے بارے میں ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی لیکن عنوان عام ہے عنوان عام ہے جس میں عام انسانوں کی ایک کمزوری بیان کی گئی ہے وہ عام انسانوں کی کمزوری یہ ہے کہ انسان جب تک دوسروں کا محتاج رہتا ہے تو سیدھا چلتا ہے اور جب اس کو یہ گمان ہو جائے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں اور میں سب سے بے نیاز ہوں تو اس میں سرکشی اور ظلم کے رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں وہ سرکش ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے اور طاقت کے نشے میں مست ہو کر اس کو کوئی نظر ہی نہیں آتا تو ابو جہل کی بھی یہ حالت تھی مکہ کے اندر یہ خوشحال لوگوں میں سے تھا اکثر لوگ اس کی عزت کرتے تھے اس کی تعظیم کرتے تھے اس کی بات مانتے تھے تو وہ بھی انہیں لوگوں میں سے تھا تو یہ ابو جہل سید الانبیاء اشرف الخلائق صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں گستاخی کر بیٹھا تو اللہ خبردار انسان ان الانسان نے یقیناً حد سے گزر جاتا ہے یقیناً انسان حج سے گزر جاتا ہے تو جب یہ حج سے گزر جاتا ہے انسان سرکشی کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ان ربی کا سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے اپنے اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہے سرکش اپنی سرکشی کا مزار اس دن چھک لے گا عبدا اب یہاں سے سرکش انسان کی سرکشی کی مثال ہے ایک مثال ہے ابن رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے نماز سے روکا تھا تو اس سلسلے میں یہاں سے خواب تک آیات کا نزول ہوا پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی تو اور یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے تقریری حمزہ استفہام تقریری تقریری کا معنی ہوتا ہے پکا کرنا قد کے معنی میں قد کے معنی میں ہے تو مخاطب کو پکا کرنا ہے اور اس میں خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے آ کیا آپ نے نہیں دیکھا یا یہ جو حمزہ استفہام ہے استفہام یہ تعجب کے لیے ہے مجھے خبر دو اخبرانی کے معنی میں مجھے خبر دو رائتا آپ نے دیکھا تو دیکھنا اس سے مراد دیکھنے سے مراد دل سے دیکھنا ہے رویت قلبی مراد ہے دل سے دیکھنا مراً کیا آپ نے دیکھا نہیں اس کو بندے کو اذا صلى جب وہ نماز پڑھتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عبادت سے روکنا ایک بڑا جرم ہے کیونکہ بندے پر اللہ کا حق ہے کہ بندہ اپنا دل زبان دھیان یہ اللہ کی عبادت کرے اپنے دل سے زبان سے اور پھر ایسی عبادت جو جامع عبادت ہو وہ نماز ہے تو یہ جامع عبادت سے کوئی روکتا ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا اس سے بڑا سرکش کون ہوگا لیکن یہ آیتیں تو ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی لیکن جو بھی ایسا کرے گا وہ بھی ظالم اور سرکش ابو جہل کی طرح مجرم ہوگا بات سمجھ میں آ گئی أرأيت إن كذب وتولى اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے ان کا ذبح اگر وہ جھٹلائے و طلّہ اور روگردانی کرے يعلم بأن يرى یہاں بھی حمزہ استفام کے لیے ہے علم تو علم یا علم یا علم میں جو ضمیر ہے وہ الدی ینہا کی طرف لوٹ رہی ہے علم یا علم الزی ینہا جو روکنے والا ہے تو روکنے والے کو معلوم نہیں ہے کیا اللہ اس کی شرارتوں کو دیکھ رہا ہے بات سمجھ میں بھی تو اللہ جو روکتا ہے کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یعنی اللہ کی ذات سمیع ہے بصیر ہے اور اس پر بے شمار دلائل بھی ہے کہ اللہ سمیع اور بصیر ہے علم یا علم کیا وہ نہیں جانتا یعنی یہ جو ابو جہل ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا تھا وَاللَّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَصَادِقٌ اللہ کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ آپ سچے ہیں یہاں پر ارائیتا آپ دیکھیں گے تین جگہ پر آیا ارائیتا الذي ينهى عبدا اذا صلى ارائیتا ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارائیتا ان كان على الهدى وہ آپ صلی اللہ علیہ امکان الہدا بتائیے اگر وہ ہدایت پر ہو او امر یا پرہیزگاری کا حکم دے رہا ہو پھر اس کے بعد آیا اور ہوا تین مرتبہ آیا تو یہ تعجب کے لیے ہے یعنی وہ ہر نماز سے نہ روکے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرگز ایسا نہیں کہ اس سرکش کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اگر وہ اپنی دھمکی اور شرارت اور سرکشی اور جھٹلانے سے باز نہ آیا لمین اگر وہ باز نہ آیا سیاح تو ہم اس کو پیشانی کے بال سے پکڑ کر گھسیٹیں گے ناصیت کاذبت خوفیہ ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطاکار پیشانی ہے اور لنسفع کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ سیاہ کرنا تو ہم اس کو سیاح کر دیں گے یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اس کا محققین نے لکھا ہے کہ یہاں پر پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹنے کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا انسانی دماغ کے تین حصے ہیں ایک حصہ پیچھے کی طرف ہے ایک درمیان والا ہے اور ایک آگے کی طرف ہے جو انسان کے برے خیالات ہوتے ہیں گناہ والے خیالات ہوتے ہیں سرکشی والے خیالات ہوتے ہیں وہ انسان کے دماغ کے اگلے حصے میں زیادہ آتے ہیں تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں لنس بن ایسی پیشانی کاذبتن جو جھٹلانے والی ہے خاطئتن خطا کار پیشانی ہے سمجھ میں آ گیا فليدع نادية سندع الزبانية تو وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے پلی چاہیے کہ بلا لے نہ دیا اپنی مجلس والوں کو سند اور ہم بھی بلائیں گے زبانیاں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا زبانیاں فرشتے ہیں جہنم کی طرف کھینچنے والے فرشتے ہیں ہم بھی ان کو بلا لیں گے جہنم کی پولیس ٹھیک ہے دو والی پولیس کو بلا لیں گے فوج کو بلا لیں گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ واقعی قبیلے والوں کو بلا لیتا تو جہنم کے جو کارندے عالل سب کے سامنے اس کو پکڑ لیتے ہیں یہ حدیث آپ دیکھیں گے کہ مسلم میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے مسند ہے احمد میں بھی ہے ایک بار یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کابت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل لعین نے دیکھا تو حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا جب قریب آیا تو کسی چیز کو ہاتھ سے ہٹاتا ہوا جلدی سے پچھلے پاؤں سے واپس لوٹا لوگوں نے دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے کیا مصیبت ہے کیوں پیچھے آئے پیچھے کیوں بھاگے اس نے کہا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خندق حائل ہو گئی جس میں پرو کی حرکت محسوس ہو رہی تھی اور ایک روایت میں ہے کہ ابو جہاں نے یہ بھی کہا کہ ایک بڑا اژدہا میری طرف لگ تو مجھے اس سے بہت ڈر لگا اگر میں ذرا ٹہر جاتا تو آگ میں جل جاتا یا ازدہا مجھے نکل جاتا تو نے کہا یہ کیا بات اس نے کہا یہ شخص بڑا جادوگر ہے تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اگر وہ آگے بڑھتا تو فرشتے اس کو اچک لیتے اور تم سب کے سامنے اس کے ٹکڑے کر ڈالتے آخر کار پرانی پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رس بدر کے موقع پر پورا ہوا جب ابو جہل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی ایک بڑی جماعت لے کر نکلا تھا تو اس پر اللہ کا قہر نازل ہوا اس کے مجلس والے اور اس کی جو اس کے جو لشکر تھا وہ اس کے کچھ کام نہ آیا کچھ تو مارے گئے کچھ کو شکست ہو کر وہ ذلیل ہو کر بھاگے کچھ گرفتار ہوئے زبیاں جو فرشتے ہیں جس کا ذکر سورہ مدثر میں ہے مدثر میں انیس فرشتے ہیں زبانیاں جہنم کے یا پڑھیں گے سورہ مدثر میں ان کا ذکر آتا ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے قد جو زبانی فرشتے ہوں گے ان کے قد کی لمبائی زمین سے آسمان تک ہے اور ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا جو فاصلہ ہے وہ ایک سال کی مسافت ہے ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہے اور دانت اس کے جو دانت ہے وہ بارہ سینگے کے سینگوں کی طرح مڑے ہوئے ہیں اور ان کے بال اتنے لمبے ہیں کہ زمین پر گھسیٹتے ہیں اور ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں اور ان کی ہتیلیاں اتنی وسیع ہے کہ ایک ہتیلی پر ستر ہزار انسان سما سکتے ہیں كلا لا تطعه واسجد واقترب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی آپ ہرگز اطاعت نہ کریں وسجود سجدہ کریں وقت اور قریب ہوں قرب حاصل کریں سننے والے پڑھنے والے میں میرے اوپر بھی سجدہ واجب اور سننے والے جنہوں نے یہ آیت سنی ان سب پر سجدہ واجب بات سمجھ میں آئی اچھا اگر یہ ریکارڈنگ کوئی سنے ابھی تو لائیو چل رہا ہے نا اگر کوئی ریکارڈنگ سنے تو پھر سجدہ واجب نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ مسئلہ بھی آپ ذہن میں رکھیں چلیں کوئی بات سمجھ نہ آئی تو پوچھ سکتے ہیں جی اب کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیجیے کسی نے سوال کرنا تھا حمزہ اقبال آپ نے سوال کرنا تھا کر لیجیے آتا ہوا تو انشاءاللہ بتائیں گے نہ آتا ہوا تو پھر تبھی بتائیں گے انشاءاللہ جی آپ نے میرا سبق دھیان سے نہیں سنا یہ جس نے سوال کیا ہے نا انہوں نے سبق دھیان سے نہیں سنا چیز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو فرمایا ایک طور یہ جبرائیل کے پاس ایک چیز کے اوپر یہ آیتیں لکھی ہوئی تھی تو جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما ایک طور یہ جو آیتیں ہیں اس کو پڑھیے اچھا تو آج وہ چھٹی پہ ہے تو پھر چھٹی پہ ہے تو پھر جب آئے گا تو پھر کوئی اور سوال کرے گا وہ سبق اس سبق میں بھی حاضر نہیں تھا جس میں میں نے یہ بات بتلائی تھی اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس تفسیر کے اندر سوال اخیر میں کر لیا کریں کچھ باتیں سبق کے اندر آ جاتی ہے کچھ باتیں گزر چکی ہوتی ہیں تو ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی جانتے تھے عربی پڑھنا پڑھ بھی سکتے تھے لیکن جبرائیل علیہ السلام نے لکھا ہوا دکھایا کہ اس کو پڑھیں اللہ سے نے فرمایا ما انا قارئین میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں دیکھو نا قارا ایک قرا کا معنی پڑھنا ہوتا ہے اور ایک ہے تلاوت کرو دونوں میں فرق ہے نا کہ چیز لکھی ہوئی تو اس کو پڑھیں گے بات سمجھ میں آ گئی اچھا کمپیوٹر سکرین موبائل سکرین پر وضو کے بغیر قرآن کو ٹچ کر سکتے ہیں جی بالکل کر سکتے ہیں وضو کے بغیر کر سکتے ہیں لیکن بہتر اور احتیاط اور زیادہ اولا یہی ہے کہ وضو کے ساتھ اس کو ٹچ کیا جائے جیسے مثال کے طور پر آپ شیشے میں دیکھتے ہیں نا شیشے میں تو شیشے میں جو آپ کو شکل نظر آ رہی ہوتی ہے وہ واقعات وہ چیز نہیں ہوتی وہ تو انسان کا عکس ہوتا ہے عکس واقعات انسان نہیں ہوتا شیشے کے اندر عکس ہوتا ہے تو اس شیشے کے اندر جو انسان نظر آتا آ رہا ہوتا ہے آپ اس کے اوپر انسان کا حکم نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے وہ جو سکرین کے اوپر قرآن حکیم کا عکس نظر آتا ہے عکس تو اس کے اوپر قرآن حکیم مصحف کا حکم نہیں لگایا جائے اس کو بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں وہ عکس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی بلکہ عکس ہی کی طرح ہوتا ہے اور کوئی بات ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ